جیسے اگر کوئی شخص جو ہے بادل پہ بیٹھا ہوا نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی جی اس کی بھی تعبیر اچھی ہے کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ بادل کے اوپر سوار ہے اور خواب کے اندر جو اس طرح کے مناظر نظر آ جاتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اگر کموارا ہے تو نکاح کرے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کی سعادت عطا فرما ماشاء اللہ اچھا یہ تو بتا دیا کہ بھائی کوارا ہے تو نکاح کر لے گا لیکن اگر کوئی شادی شدہ دیکھتا ہے کہ وہ بادل پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی تو حج کی تعبیر ہے اچھا اس کے لیے حج کی تعبیر ہے ماشاء اللہ اچھا جب ہم بات کرتے ہیں بادل کی تو یہ بادل جو ہے وہ ایک دھواں ہے نا جی۔ اور بس اوقات یہ ہے کہ منہ سے بھی دھواں نکل رہا ہوتا ہے جب سخت سردی ہوتی ہے اچھا یہ بات معلوم کرنا چاہیں گے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ بادل کو کھا رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا لیکن خواب کی بات ہے خواب میں سب کچھ ہو سکتا ہے اب وہ خواب میں جو ہے بادل کو کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی اس کی دو تعبیریں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص جو دیکھے کہ بادل کو کھاتا ہے تو کسی کے حلال مال میں سے حصہ اس کو ملے گا یعنی کسی کے ہاں۔ حلال مال میں سے حصہ پائے گا تو اچھی تعبیر ہوئی یا پھر اس کی ایک اور تعبیر جو ہے وہ حکمت اور دانائی سے بھی کی گئی ہے کہ کوئی شخص بادل کو کھا لیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ صحبت اختیار کرے گا اور حکمت اور دانائی حاصل کرے گا چلیں جی اس کی تعبیر ہمیں پتہ چلی کہ بادل کھانے کی تعبیر یہ ہے اچھا مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بادل دیکھے ہوں گے جیسے کہ اسد بھائی آپ کو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہ بادل ہے نا اور برس رہے ہیں بارش ہو رہی ہے اور جب بارش ہو تو بارش کے وقت کا درود پاک بھی پڑنا چاہیے ایک بادل یہ ہے کہ جو برس رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے لیکن ایک بادل وہ ہوتا ہے کہ جو برستا نہیں ہے ٹھیک ہے صرف بادل ہے وہ برس نہیں رہا اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ ایسا بادل کہ جو برس نہیں رہا تو اس کی تعبیر کیا بنے گی ہاں اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ بادل تو ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے یعنی اس میں برسنے کی قوت طاقت نہیں پاتا تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے اگر وہ کوئی بادشاہ ہے صاحب منصب شخص ہے جس کی رعایا ہے تو وہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتا اگر وہ شخص عالم ہے اور میں یہ دیکھے تو اپنے علم میں بخل کرتا ہے اور اگر تاجر ہے تو جو مال وہ بیچتا ہے اس کے اندر وہ ڈنڈی مارتا ہے یعنی درست طور پر وہ سودا نہیں کرتا تو یہ اچھی نہیں ہے مجموعی طور پر اب ہر شخص کے پیشے اور اس کے مطابق اس کی تعبیریں بیان کی گئی تو جی اگر بغیر بارش کا آپ کو نظر آ رہا ہے بادل تو اپنے معاملات پر غور فرمائیں